پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور ایش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے ابراہ کو ہلاک کر دیا ہے لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ بنایا ہے